یہ وہ طبقہ ہے جسے مٹانے کے لیے سی آئی اے کا بجٹ آج ٹھاٹھے مار رہا ہے یہ وہ طبقہ ہے جسے مٹانے کے لیے ساری دنیا کا کفر متحد و متفق ہو چکا ہے یہودی ہندوؤں سے ملاقات کر رہے ہیں ہندو عیسائیوں سے جا کر مل رہے ہیں اقوام متحدہ میں باقاعدہ قرار پیش ہو رہی ہے کافر منافق کٹھے مل کے بیٹھتے ہیں گیارہ گیارہ ملک آپس میں اتحاد کر کے نئے فورم بناتے ہیں بڑے بڑے خفیہ اجلاس کہیں کیمپ ڈیوڈ میں ہو رہا ہے کوئی واشنگٹن میں ہو رہا ہے کوئی شرم الشیخ میں ہو رہا ہے کوئی لبنان میں ہو رہا ہے کوئی اقوام متحدہ کے کسی بڑے آفس میں ہو رہا ہے پوچھو تو صحیح یہ ساری پھرتیاں کس کے خلاف ہیں دنیا کی کون سی آرمی ہے جسے تم ختم کرنا چاہتے ہو دنیا کی کون سی وہ ٹینکوں والی طاقت ہے جسے تم مٹانے کے لیے پاگل ہوئے پھرتے ہو دنیا کی وہ کون سی قوت ہے جسے ختم کرنے کے لیے ایک طرف صدر بش بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس سات ہزار سے زیادہ ایٹم اور ہائیڈروجن بم ہے اور دوسری طرف صدر پیوٹن بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس کسی زمانے میں تیس ہزار تک ایٹمی ہیڈوار تھے ایٹمی ہتھیار اس کے پاس موجود تھے دنیا کی بڑی بڑی فوجوں والے یہ لوگ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں پریشان دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے دنیا کا سب سے خطرناک کام کیا ہے دنیا کا سب سے خطرناک کام یہی بنیاد پرستوں کی ذہن سازی ہے مٹا دو انہیں ختم کر دو انہیں کاٹ دو انہیں ڈالر خرچ کرو پونڈ خرچ کرو بی باون کے ذریعے سے بمباری کرو زمین پہ دوستم جیسے غدار خریدو احمد شاہ مسعود جیسے باغی خریدو جرنل فہیم جیسے اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کے لیے آر جیسے لوگ خریدو کرزئی جیسی کش پتلیاں لاؤ یاسر عرفات جیسے لوگ لاؤ حکمرانوں کو لاؤ اس طبقے کو ختم ختم کر دو یہ طبقہ ہے کون جب ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکتے ہیں ڈیرا اسماعیل خان کے کسی کچے سے گھر میں ایک بوڑھا اپنے بچے کو چائے دے رہا ہوتا ہے جواب ملتا ہے کہ اس بوڑھے اور بچے کو ختم کرنے کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے